اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں کہ رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے تو جو پرہیزگاری کرے اور سنوری تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم